السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارے بھائی بکرے سے دور ہو جائے کیا کر رہے بھائی آپ نے تو مجھے ڈرائی دیا سلان بھائی ڈرنے کی تو بات ہے جانور ہے مار بھی سکتا ہے جزاک اللہ خیر اچھا غلام رسول بھائی آپ کا بکرا بڑا موٹا تازہ ہے اور ہمارا بکرا تو دیکھو ارے بھائی ایسے نہیں بولتے آپ کے پاس بکرا تو ہے کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ابو کے پاس بکرا لانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ہاں ہم کر بھی جا سکتے ہیں باپا فرماتے ہیں کس سے اور سرے وہ غریبوں کے گھر جانور بھجواتے ہیں اور ہاں اسے کٹوانے کے پیسے بھی ہم بھی اپنے ابو سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ارے ہاں جزاک اللہ خیر رسو خوبصورت چلے چلے اس کو چھیڑتے ہیں بڑا مزہ آئے گا نہیں نہیں ہرگز نہیں ایسا مت کریں یہ تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے چونکہ جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کو سخت نا پسند کرتا ہے اللہ میں احتیاط کروں پیارے مدنی منو کو ضرور کھائیے گا مگر احتیاط سے